سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس مانوہے اور زمے میں ہے بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو اور اس دن کو جس میں اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتو دے گا جو کچھ انہوں نے کیا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے